ہو گئے ایسے ایمان والے الزین فی صلاطم اہم جو اپنی نمازوں میں خوشو و خضو رکھتے ہیں عن اللغو مورزون اور یہ ایمان والے فضول اور لغ باتوں سے اعراض کرتے ہیں ولزینزک فاعلون اور یہ ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں والذین لفروجہم حافظون اور یہ ایمان والے اپنی کی حفاظت کرتے ہیں مگر یہ کہ اپنی بیویوں کے کے پاس یا جو ان باندیاں جن یہ مالک ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ورا ذالک اور جو شخص جائز راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ خواہش کی تکمیل کے لیے ڈھونڈتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا یعنی گنگار ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور یہ ایمان والے اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں والذین صلواتهم یحافظون اور یہ ایمان والے اپنے نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے ہمیشہ اس میں رہیں گے یہاں ایمان والوں کی آٹھ خوبیوں کا بیان ہوا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہم فی صلاۃم خاشعون کہ یہ نمازوں میں خوشو و خضو رکھتے ہیں یعنی زہری آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے دل دماغ کو بھی متوجہ رکھتے ہیں اللہ کی طرف ادھر ادھر کے خیالات نماز میں نہیں لاتے نہ ان کو آتے ہیں انہوں نے خوب تیاری کی ہوئی ہے مشق کی ہوئی ہے کہ نماز میں دل حضوری ضروری ہے اس کے بغیر نماز اعلی ثمرات مرتب نہیں کرتی نماز جب اعلیٰ ہو جائے اچھی ہو جائے ہند اللہ مقبول ہو تو ان نسلاۃ تنہا الفق ولمن کر نماز تمام گناہوں سے روک دیتی ہے اور جب تک نمازی بندہ بھی گناہوں سے نہیں رکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں ابھی کمی ہے اور خوب محنت کرے نماز خوشو و خضو سے پڑھے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں یعنی ہر وہ کام جو دین کے لحاظ سے فائدہ مند ہو وہ کرنا بہتر ہے اور جو دنیاوی لحاظ سے مفید ہو ٹھیک ہے کیا جائے مباح ہے لیکن وقت گزارنا لغو باتوں میں مصروف رہنا فضول ٹائم گزاری کرنا گپ شپ ہنسی کھیل اس سے یہ بچتے ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنی ہے حسن اسلام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو یعنی باتوں سے بچ جاتا ہے جو بندہ لغو سے بچتا ہے لغو ایک چھوٹی سی فضول بات جو ہے اس سے بچتا ہے تو ظاہر ہے وہ بڑے بڑے گناہوں اور بڑی بڑی گندی تقریبات اور مجالس سے تو ضرور بچتا ہے تیسری صفت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بے شک یہ مکی صورت ہے لیکن حافظ کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت اس وقت ہو گئی عملی وجود مدینہ طیبہ میں نصیب ہوا تو بہرحال ایمان والوں کا ایمان ہے جب زکوٰۃ فرض ہوگی وہ دیں گے اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت حیا کا حصہ ہے اور الحیا و شعبۃ من المان حیا ایمان کا حصہ ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھے ضمانت دے دے مابئی نہ لہیئی و مابئی نہ رجلئی ازمن لہ الجنہ جو اس کے منہ کے اندر یعنی زبان ہے اس کی ضمانت دے دے کہ وہ صحیح استعمال کرے گا اور شرمگاہ کی صحیح حفاظت کرے گا اور صحیح استعمال کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں اللہ او ما ملکت فینم غیر ملومین ہاں شادی شدہ ہے ہے یا آقا اور اس کی کوئی لونڈی ہے اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بیگم یا لونڈی کے پاس جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور جو شخص اس سے ہٹ کے جاتا ہے کہیں زنا کرتا ہے یا متے کی شکل ہے یا کچھ اور تو یہ گناہ گار ہے آگے چوتھی صفت بیان فرمائی حمل امانات یا اپنی امانتوں کی خیال رکھتے ہیں جو شخص ان لوگوں کے پاس امانت رکھواتا ہے خواہ پیسے کی صورت میں یا کوئی اور گفتگو کے لحاظ سے کوئی بھی چیز امانت ہو مال و بالامانہ تو یہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور جو شخص ایمان کی حفاظت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے اور جو شخص خیانت کرتا ہے امانت میں تو فرمایا کہ وہ نفاق کی علامات میں سے اس کے اندر پائی گئی ہیں چوتھی چوتھی پانچویں ہم ہم امانات یہ چوتھی اور وعہد ہم معاہدہ جب کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں تو پکا کرتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی یا معاہدے کی خلاف ورزی بھی نفاق کی علامت ہے چھٹی یہ ساتویں صفت پہلی صفت ہوئی کہ نماز میں خوشو و خضو کرتے ہیں دوسری صفت ہے لغ باتوں سے بچتے ہیں تیسری صفت ہے زکوٰۃ عطا کرتے ہیں چوتھی صفت ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اپنی بیگموں کے پاس جاتے ہیں اور چھٹی صفت یہ ہے کہ اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ عہد امراؤن معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں اور آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ لذیذ اپنی نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں ایک نماز پڑھ کے دوسری کی ان کو فکر رہتی ہے خوشو و خضو کا مطلب ہے کہ نماز تسلی سے آداب کا خیال رکھ کے پڑھتے ہیں اور یو حافظون کا مطلب ہے کہ پابندی کرتے ہیں ناغا نہیں کرتے یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی ایک چھوڑ دی نہیں پابندی سے نماز کا خیال رکھتے ہیں جو حافظون میں یہی ہے کہ نماز پڑھ کے تو اس